جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے سری سے زور دیا اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے